مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں جن کا عنوان ہے رشک کرتا ہے زمین پر آسمان رشک کرتا ہے زمین پر آسمان آسمان سے مراد میں آسمان نہیں بلکہ اس میں جتنے فرشتے وہ سب انسان کی بات باتوں پر رش کرتے ہیں ان کا قرب اللہ جو ان کو حاصل ہوتا ہے ندامت کے راستے استغفار کے راستے اللہ کی عبادت کے راستے رشک کرتا ہے زمین پر کیا کہوں میں درد دل کی درد دل اللہ کی محبت کا اللہ کی محبت کا درد جو اپنی ناجائز عالموں کے خون سے حاصل اس کے حصول کا طریقہ کیا ہے درد دل کے حصول کا طریقہ کہ کسی اللہ والے کی تربیت میں یہ شرط اپنے آپ چیز حاصل نہیں ہوتی کسی اللہ والے کی تربیت میں اپنی ناجائز آرزوؤں کو کا خون کرنا جس کو نفس کا مٹانا بھی کہتے ہیں ایک ہی بات ہے نفس کا مٹانا اپنی ناجائز آرزوؤں کا خون کرنا کسی اللہ والے کی تربیت میں درد دل کی داخ کا کیا کہوں میں درد دل کی داستان جس کی برکت کتیں ملی آو ہوگا جس کی برکت کتنے ملی آحو ہوگا کیا کہوں میں درد دل کی داستان جس کی برکت آو ہوگا او مبارک تجھ کو ہے آو ہوگا او غارت تجھ کو ہے آو ہوگا ان کی جانب سے کرم پایا بالکل کھلا ہے جب بندہ اللہ کے راستے میں روتا ہے اللہ کی یاد میں روتا ہے اللہ کی محبت میں روتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا بے پایا کرم بے بہا کرم اس کو واضح نظر آتا ہے ان کے کرم کی بارش ہو جاتی ہے ہو مبارک تجھ کو آہو ہوگا ان کی جانب سے کرم پایا جب سنو گے دانتا میں آشتا جب سنو گے دانتا میں آشتا پھر ملے گی تم کو بس دوتا پھر ملے تم کو دو ستا جب سنو گے عاشقاں پھر ملے گی تم کو برس دوستان دوستو یہ درد دل کا پوستا پوستا من کا دو دل کا یعنی اللہ تعالیٰ کی ہوا درد دل پہ حاصل ہوتا ہے یہ درد دل سے بہت لوگ گھبراتے ہیں لیکن نظر پرواد دیتے درد دل مزیدار ہوتا ہے دل کے اندر اللہ کے پور کا گلشن قائم ہو جاتا ہے اللہ کے قرب کا کچھ اللہ کے قرب کا باغ اور پہلے دوستاں یعنی تو جو اللہ کے عاشق ہوتے ہیں اللہ کے ولی ہوتے ہیں یہ سب عطائے دوست پہلے دوست دوستوں کے لیے عطائے دوست جو آنے والے اللہ کی محبت میں آنے والے ہوتے ہیں ان سب کے لیے یہ عطائے دوست ہوتی ہے اللہ کی مہربانیاں ہوتی ہیں دوست تو یہ درد دل کا دوستان دوست تو یہ درد دل کا دوستان اے اتارے دوست میرے دوستان اے اتارے دوست میرے دوستان جب زمین پر روتے ہیں مستو جب زمین پر روتے ہیں مستو تیر اس کے پائے پانے والے جب اللہ کی یاد اور اللہ اپنے گناہوں اور ندامت سے روتے ہیں اللہ کی ہے اس وقت جب زمین پر روتے ہیں مستعر رش کرتا ہے حسرت اور حیرت سے ان بندوں کو دیکھتے ہیں جو اللہ کی یاد میں استفاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں اپنی ندامت سے آنسو بہاتے ہیں اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ کا وہ قد نصیب ہوتا ہے جس پر فرشتے بھی رش کرتے ہیں جب زمین پر روتے ہیں کرتا ہے زمین پر آسمان یہ سب چیزیں پردے میں ہیں اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ سب چیز کو واضح کر دیں غیر کو سب سب پہ کھول دیں تو دنیا میں ایک بھی کافر نہ رہے سب مسلمان ہوں اللہ کو امتحان مقصود ہے اپنے عاشقوں کا اور بتلانا مقصود ہے کہ ہمارے عاشق بغیر دیکھے ہم کو چاہتے ہیں بغیر دیکھے گناہ دو دیکھی نہیں جنت دیکھی نہیں مگر بغیر دیکھے یہ دو سے ڈر رہے ہیں اس سے پناہ مانگ رہے ہیں ہماری اور ہمارے رسول کی بات پر ایمان لائے ہمارے رسول نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ دو ہے جنت ہے اور دو تکلیف ہے عذاب ہے قرآن پاک پڑھ کر سنایا تو یہ سب ان باتوں پر بغیر دیکھے ہم پر اور ہمارے رسول پر ایمان لائے یہی ایمان کی حقیقت ہے بغیر دیکھے اللہ پر ایمان لانا حضرت رحمۃ اللہ علیہ امام فخر الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ سنا ہے کہ ایک دفعہ جب آخری وقت تھا تو شیطان آ گیا یہ بہت بڑے عالم بہت بڑے بہت بڑے عالم اور انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر سو دلیلیں قائم کی شیطان توڑتا رہا ہر دلیل توڑتا رہا پھر دلیل کی اللہ کی وحدانیت پر کیونکہ حضرت نے فرمایا کہ شیطان بڑا مکار بڑا عیار اور بہت بڑا عالم ہے تمام انبیاء کی شریعتوں کا اس کو علم ہے کیونکہ شیطان پہلے سے تھا اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں پیدا فرمایا پہلے جنات کو پیدا فرمایا تو شیطان پہلے سے موجود تھا اللہ کے دربار میں تو اس کو ساری انبیاء کی شریعت کا خوب علم ہے تو ہر شیطان ہر آدمی کو اس کے معیار کے حساب سے بہکاتا آتا ہے عالم ہوگا تو عالم بن کے بہکائے گا دین کے راستے سے بہکائے گا صوفی ہوگا تو صوفیانہ طریقے سے بہکائے گا عام ہی ہوگا تو عام طریقے سے بہکائے گا طرح طرح سے بہکاتا ہے اور اس کے پاس ہزاروں چالے ہیں بہکانے لیکن اب جب وہ دلیل دیتے رہے وہ شیطان جو ہے کہیں نہ کہیں سے اس کا توڑ نکال لیتا حتیٰ کہ ننانوے دلیل دے دی اب سوری مرتبہ ننانوے دلیل اس نے توڑ دی اب سوری مرتبہ جو اشکال کیا تو ان کے شہر تھے وہ اس وقت وضو کر رہے تھے دوسرے شہر میں ان کو کش ہوا کہ یہ کہ فخر الدین غازی کا آخری وقت ہے اور شیطان بہتانے میں لگا ہوا ہے تو وہ رہے تھے جس جو برتن سے اس برتن کو میں نے زمین پر مارا اور کہا کہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ اللہ کو میں نے بے دلیل مانا بس یہ بات اللہ نے ان کو پہنچا دی اور انہوں نے کہہ دیا کہ میں اللہ کو بے دلیل مان ایمان پر ساتھ پاؤں گی تو یہ چیز ہے تو اللہ تعالیٰ کو امتحان مقصود ہے اس لیے دودھ کو چھپا دیا گناہوں سے شہوات سے اور طرح طرح کی حرام لذات سے اور جنت کو چھپا دیا مشقت اور مجاہدے سے تاکہ جو غیر عاشق لوگ ہیں ان کے گہرے یہ مشقت کا راستہ کون اختیار کریں چھوڑو دیکھی جائے گی کہ گناہ کرو مزہ اڑاؤ دل میں دیکھو گانے سنو اور پوری صحبت میں رہو گالیاں دو یہ کرو وہ کرو بڑا مزہ آتا ہے اس میں چھوڑو وہاں پہنچ جائے وہاں تو مشقت ہے جنت کے راستے میں اللہ کے راستے میں بہت مشقت ہے تو اللہ تعالیٰ نے امتحا کیا امتحان کے لیے پھر جو شخص ان ان شہوتوں میں پڑ جائے گا گناہوں میں پڑ جائے گا تو حدیث سے پاک رہیں کہ گویا اس نے یہ دو لاکھ کا پردہ پھاڑ دیا اور وہ یعنی کہ گناہوں کا راستہ جو اختیار کیا وہ جہنم اس کا ٹھکانا اور جس شخص نے مشقت اور مجاجے کو اٹھایا تو گویا اس نے جنت کا پردہ پھاڑ دیا یعنی مشقت اور اٹھا کے جنت سے پہنچ گیا اگر آپ اللہ تعالیٰ سب چیز دکھلا دیں پھر تو کوئی بات ہی نہ رہی نا ہر آدمی پھر جنتی ہوگا لیکن اللہ کو امتحان مخصوص دیکھتے ہیں کہ کون ہمارا سچا عاشق ہے اس لیے ان چیزوں کو چھپا دیا لیکن ساتھ میں بتا بھی دیا خالی چھپایا نہیں ہے لیکن ساتھ میں بتا دیا جگہ جگہ قرآن باغ میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی کس کیسی دی ہیں جنت میں کیسی کیسی نعمتیں ہوں گی جب زمین پر روتے ہیں کرتا ہے زمین پر آسمان ہاں، ایک بات اور کہ جب قیامت میں روز محشر انسان کھڑا ہوگا اللہ کے سامنے اور بلکہ جب قبر میں جائے گا اور برزخ میں جائے گا تو جو گناہ گار ہوگا اس کی زندگی مشکل گزرے گی اور جو دنیا میں نیک اعمال کر کے گیا ہوگا وہ مزے میں رہے گا سے اس کے مزے شروع ہو جائے فرمایا کہ قبر میں جب کوئی مومن آدمی جاتا ہے تو قبر اس کا استقبال کرتی ہے اور اس کو کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہو اور زمین پر جتنے انسان چلتے تھے ان میں تو تو مجھ سے سب سے زیادہ تو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا اور آج تو میرا پھر دیکھے گا رویہ تیرے ساتھ یہ کہہ کر قبر چوڑی ہو جاتی ہے کشادہ ہو جاتی ہے اس کے لیے اور اس میں جنت کے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور وہ وہی مردہ جو ہے قبر سے جنت کا نظارہ کرتا ہے نہ ٹھکانا دیکھتا ہے خوش ہوتا ہے اور جب کوئی گناہ گار آدمی قبر میں جاتا ہے تو قبر اس کو کھینچتی ہے اور اتنا کھینچ دیتی ہے کہ اس کی پتلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے میں انگلیاں گھسا کر ایسے دکھلایا کہ اس کی پتلیاں ایک دوسرے کے اندر حلق ملک ہو جاتی ہے اور پھر وہ اس سے کہتی ہے کہ تیرا آنا نامبارک ہو زمین پر جتنے لوگ چلتے تھے سب سے زیادہ تو مجھے محبوس تھا اور آج تو میرا اپنے ساتھ سلوک گا یہ کہہ کر تب اس کو خوب کھینچتی ہے اور پھر ترک منکر نکیر اس کے اوپر آتے ہیں اور ڈراؤنی شکل کے اندر آتے ہیں اور جو مومن صالح ہوتا ہے اس کے مزے ہی مزے یہیں سے مزے شروع ہو جاتے اور فرمایا کہ جو محشر کے اندر جب انسان جائے گا تو ابھی تو دنیا کی زندگی بہت طویل معلوم ہوتی ہے اور نمازیں پڑھنا عبادت کرنا گناہ سے بچنا کتنا مشکل معلوم ہوتا اور جب وہاں جائے گا تو کہے گا کہ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں شاید ہم رہے ہی نہیں جیسے آدھا ایک گھنٹہ ہوتا ہے اس دنیا کی پوری زندگی کو سمجھے گا بس کتنا رہے اور وہاں سے چاہے گا کہ کسی طرح اس کی محشر کی پریشانیاں اور مصیبتیں اور عذاب دیکھ کر چاہے گا کہ واپس دنیا ہی میں چلا جائے اس قدر اور سخت دن آنے والا ہے لیکن اس کے لیے جو گناہ کرتا ہے اور اللہ سے معافی نہیں مانگتا اور جو اللہ تعالیٰ سے استفار کرتا رہتا ہے اور نیک کام کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اس کے لیے مزہ ہی مزہ ہے اس کی معافی بھی ہے جب پر روتے ہیں کرتا ہے زمین پر آسمان سینکڑوں جان کی ہے بارش ہر زمان سینکڑوں جان کی ہے بارش ہر زمان ایسی جہاں پر جو پیدا ہو تجھ سے یہاں اللہ پر جو جان پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کو خوشیاں اور مہربانیاں اور طرح طرح کی آسانیاں اس پر فرماتے ہیں سینکڑوں جان کی ہے بارش ہر لمحہ ہر لمحہ جو ہے اس, کی جان میں سو سو جان معلوم ہوتی ہے جو اللہ پر فدا ہوتا ہے سینکڑوں جان کی ہے بارش ہر لمحہ ایسی جان پر جو فدا ہو تجھ پہ یہاں جب بھی دیکھا ہے دکھوتے آشنا یعنی اللہ والے جب بھی خاموش ہوتے ہیں جب بھی دیکھا ہے دکھوتے آشتا ان کی خاموشی کے سب بیان جب اللہ علیہ اگر یہی راز ہے کا اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کیا یہ ولدین امن الطف اولیاء اللہ کے ساتھ رہنے والی یہ اسی سے دین حاصل ہوتا ہے اللہ کا تعلق نصیب ہوتا ہے ساری دولت اس ساتھ رہنے ہی سے ملتی ہے تقریر اور بیان شرط نہیں ہے جو لوگ بھی اللہ کی محبت میں جن جن مجالس میں جاتے ہیں اور اللہ کی خدمت میں ان سب کو یہ خالی جانا آنا ہی اتنا مفید ہوتا ہے کہ وہ ان کا تعلق اللہ دھیرے دھیرے خاموشی کے ساتھ بڑھتا رہتا ہے اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اور ان کی تعلق مالدان کی دولت میں ترقی ہوتی ہے جب بھی دیکھا ہے خاموشی جس کے آب میں درد دل نہ ہو مانے پانی اور مٹی یعنی جس کے جسم میں اللہ کی محبت نہ ہو اللہ کی محبت کا غم جس نے حاصل نہ کیا ہو تو کیا ہے جس میں خاکی ہے فقط ہے تو اس کا بس مٹی مٹی ہے وہ کچھ بھی نہیں پایا اس میں جس کے آب و گل میں درد دل نہ ہو جس میں خاکی ہے سپت اے دو جس کے آب و گل میں درد دل نہ ہو جس میں خاکی ہے سپت اے دو ستا دل میرا کر رہے تیرے لیے دل بگو کر رہے تیرے لیے بس لے ہر دو جہاں دونوں جہاں کا مقصود یہ اللہ تعالیٰ کے لیے دل بے چین اور بے قرار ہے اللہ تعالیٰ کی ذات محبوب ترین ذات ہے بس جو شخص اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے گناہوں سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی تجلیات خاص طور سے نوازتے رہتے ہیں اور وہ اس کے لیے عالم غیر نام لے جاتا ہے وہ اللہ کو اپنے دل کی تجلی دل کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مشاہدہ کرتا ہے دل میرا ہے یہی بس حاصل ہر کو جب سے تیرا غم ملا ہے خدا جب سے تیرا غم ملا ہے خدا رہتا ہے ہر وقت سر شاد ماں تیرا ہے خدا رہتا ہے ہر وقت رہتا ہے ہر وقت سر شادما کو بھی اللہ کی محبت اور اللہ کا تعلق نصیب ہو گیا صحیح معنوں میں پھر وہ ساری مخلوق سے مستغنی ہو جاتا ہے ہاں اور پھر اس کی خوشی کا راز بھی یہی ہے مخلوق سے تمام امیدیں تمام مخلوق سے ہر قسم کی امید قطع کر دینی چاہیے اور امید کس سے رکھنی چاہیے صرف اور صرف اللہ کی کے حقوق پورے ادا کرو لیکن امید کسی سے نہ رکھو امید کسی کسی محتاط سے امید رکھنا خود ایک محتاجی ہے اور پریشانی ہے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ ساری مخلوق سے امید قطع کر دو حتیٰ کہ فرمایا گیا حتیٰ کہ مجھ سے بھی کوئی امید نہ رکھو سوا اللہ کی کسی سے امید نہ رکھو خوش رہنے کا یہی ایک طریقہ ہے اور وہ ادا کرو لیکن امید کسی یہ ہے راستہ اللہ کے راستہ اللہ کا راستہ کہ اللہ تعالیٰ سے اس قدر تعلق پیدا ہو جائے کہ مخلوق کی پرواہ نہ رہے مخلوق سے امید نہ رہے اس کی ممتازی نہ رہے ہر حال میں بندہ خوش ایسی کسی طرح رہ سکتا مگر یاد رکھنا چاہیے کہ بے پرواہی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حقوق حقوق میں بھی لاپرواہی شروع کر دیں حقوق اسی لیے ادا کرنے کہ اللہ کا حکم ہے یہی اللہ کا تعلق ہے اللہ کا تعلق یہی ہے کہ اللہ نے میرے اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ فلاں فلاں کو یہ دے دو فلاں کے ساتھ یہ معاملہ کرو فلاں کے ساتھ یہ رشتے داروں کے حقوق والدین کے حقوق اور اپنے بیوی بچوں کے حقوق کام کاج کاروبار کے حقوق پڑوسیوں کے حقوق اور عام مسلمانوں کے حقوق سب کے سب اللہ کا حکم ہے اللہ کا حکم سمجھ کے اس کو بجا لانا ہے اللہ کا حکم ہے بس یہ اللہ ہی سے تعلق ہے بس آج چونکہ ایک مضمون مختصر سا کر دوں کہ ہم میں سے بہت لوگوں کو جو یہ بات کا ہے اکثر لوگوں کو نہیں ہوتا ہے الحمد للہ یہاں پہ جو تعلق رکھتے ہیں اللہ والوں سے اور ان کے غلاموں سے تو یہ چیز جانتے ہیں لیکن بعض لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا یہ جو کی دس راتیں ہیں یہ عام طور پر بس لوگ رمضان شریف کی عبادت جانتے ہیں اور آخر اشرے کی عبادت اور شب قدر کی عبادت لیکن یہ جو دس راتیں ہیں اس کے متعلق قرآن پاک ہیں تفصیل کی ہے بلفجری ولا عالم یہ اللہ تعالیٰ نے صورت میں نازل فرمایا ہے فجری عاشر قسم قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے ایک تو فجر کے وقت کی اس میں مختلف تصویریں تفصیلیں زیادہ تر کا قول یہ ہے کہ یہ عام فجر کا وقت ہے روزانہ کیونکہ صبح کا وقت انقلاب لاتا ہے پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی اس قدرت کے مظاہرے کی قسم اٹھائی اور دوسرا ملیال عاشر یہ دس رات ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ دس راتیں کی دس راتیں تو اور فرمایا کہ اس رات اس ہر رات کے اندر عبادت کا ثواب شب قدر کی عبادت کا ثواب ہر رات دیکھو رمضان شریف کا جو آخری اشرہ ہوتا ہے اس میں تو شب قدر کوئی یقینی نہیں ہوتی معلوم نہیں ہوتا کہ آج شب قدر تھی نہیں تھی تاپ راتوں میں اس کو ڈھونڈنے کا حکم ہے اس لیے ہم تاپ راتوں میں عبادت کرتے ہیں تاکہ شب قدر کا ثواب اور فضیلت حاصل ہو جائے تو وہ بھی مانگنے کی چیز ہے وہ بھی اس کا بھی اہتمام ضروری ہے لیکن یہ جو دس راتیں ہیں یہ بڑی فضیلت والی راتیں قرآن پاک میں اس کا ذکر بھی ہے اور یہ ان دس رات راتوں میں ہر رات عبادت کا ثواب شم قدر کی عبادت کا ثواب ہے اس لیے اور یہ سب دس کی دس راتیں یقینی اس میں تو ڈوبنا ہے معلوم نہیں کون سی رات ہے کون سی نہیں لیکن یہ دس کی دس راتیں یقینی طور پر اس قدر ثواب ہے جس قدر شب قدر کا ثواب ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک ایک رات عبادت کا ثواب ہزار ہزار مہینوں کی عبادت سے ہوگا ہزار مہینوں کی عبادت سے ہوگا تو یہ ہر رات ہزار مہینوں کی عبادت سے افضل ہے اب یہ ہے کہ بھائی اس میں جس کو جتنا تحمل ہو اتنا چال پوری رات جاگنا ضروری نہیں اور نہ کوئی فرض ہے نہ واجب ہے اگر کوئی شخص عشاء کی نماز پڑھ کر سو گئے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھی عشا کی نماز جماعت سے پڑھی تو بھی اس کا رات اس کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا کیونکہ اس لیے کہ وہ گناہوں سے بھی بچ گیا نیت سے عشا کی نماز پڑھی اس نے اس سے سو گیا کہ میں جاگتا ہوں گا معلوم نہیں کوئی غیبت ہو جائے مجھ سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچ جائے مجھ سے نگاہ میری خراب ہو جائے بد نگاہی ہو جائے ہو جائے سو گیا تو حدیث پاک میں ہے کہ اس کو پوری رات عبادت کا ثواب ملے لیکن بھائی اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے راتیں دی ہیں ایسی قیمتی تو اپنی آخرت کا ذخیرہ کرنے کے لیے دی ہے تو تھوڑی تھوڑی بھی عبادت کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جتنا چاہے بڑھا کر قبول فرما سکتے اللہ کوئی قانون کے پابند نہیں ہے کہ ایک پارہ تلاوت کا ثواب اگر اتنا ہے تو بس اتنا ہی ملے گا اس سے زیادہ نہیں ملے اللہ تعالیٰ اسے ایک پارے کو بڑھا چڑھا کر قبول فرما دے کسی کو تحمل پاؤ پارے کا ہے تو پاؤ پارا پڑ جائے کسی کو ایک روکو کا ہے تو ایک روکو اس نیت سے پڑھ لے کہ آج بھائی عبادت کی رات ہے اور فضیلت ہے ان راتوں کی اور تھوڑا سا استفار کر لیا دروشی پڑھ لیا کسی کو ہمت ہوئی دو چار نفل تحجد کی نیت سے پڑھ لیا جو کچھ بھی ہو سکے پوری رات جاگنا ضروری نہیں تھوڑی دیر کوئی عبادت کر لی ایک ڈیڑھ گھنٹہ کر لیا وہ بھی ان شاء اللہ تعالی اللہ بڑا چڑھا کے قبول پھر روزے ہیں اس کے نفل روزے ہیں وہ بھی کوئی فرض واجب نہیں ہے لیکن ان کا ثواب اتنا ہے کہ ایک دن کا روزے روزہ رکھنا ایک سال کے روزوں کے برابر اس کا سوال ہے اگر اس کو بھی جتنی ہمت ہو سکے کر لے کسی نے نہیں رکھے تو بھی کوئی گناہ نہیں کوئی اگر کوئی عبادت نہ کرے ان راتوں میں صرف فرائض واجبات سنت موقع ادا کرتا ہے ایسے ہی دن میں روزہ رکھنے کی ہمت نہیں ہے کمزوری ہے کہ کوئی مال ہے کوئی کمزور ہے کسی کو اور کوئی مجبوری ہے اگر سارا دن میں ایک بھی روزہ نہیں رکھتا تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے لیکن جو رکھ لے تو اس کے لیے یہ سوال ہے ایک روزہ رکھنے کا ثواب ایک سال کی روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملے گا اس کو اور یہ یاد رکھنا چاہیے ہم سب کو کہ رہی تقوا سب سے بڑی عبادت ہے آج تھوڑی سی ہمارے ہم لوگوں کے اندر کمزوری ہے کہ ہم تقوا کو کوئی عبادت نہیں سمجھتے تقوا بہت بڑی بہت بڑی کیا سب سے بڑی عبادت ہی تقوا ہے اسی پر اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی کا بنیاد رکھی ہے کہ دوستی تمہیں ہماری چاہیے تو تقوا اختیار کرو اور تقوا نام ہے گناہ سے پرہیز کرنا گناہ سے ڈرنا گناہ سے پرہیز کرنا اور اگر گناہ ہو جائے تو خوب استعفال کرو رو یہ راتیں مانگنے والی راتیں ہیں اس میں رو بھی اور اللہ سے مانگو بھی دنیا بھی مانگو اپنی آخرت بھی مانگو دنیا مانگنا منع تھوڑی ہے دنیا کی حاجت بھی مانگو آخرت کی حاجت بھی مانگو اور البتہ یہ ہے کہ دنیا کی حاجت جو مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی مسلحت پہ نظر کرتے ہیں اس کو دنیا اس کے لیے مفید ہے یا نقصان ہے جو یہ مانگ رہے ہیں بعض اوقات ہم ایسی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں جس میں ہمارا فائدہ نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے علیم اور قدیم بھی ہیں اللہ جانتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے اس میں کیا فائدہ ہے یا نہیں ہے تو مانگ کے اطمینان سے رہو کہ اگر مفید ہوگا تو ہمارے ربا ہمیں دے دیں گے جیسے بچہ ابا سے مانگتا ہے ابا اور ابا پہ اعتماد رکھتا ہے کہ ابا ہمیں ہمارے لیے مفید ہوگا تو ہمیں دے دیں گے تو وہ اطمینان سے رہتا ہے ایسے ہی رب اپنے ربا پہ بندہ اطمینان سے رہے کہ ہمیں مانگ لیا اب مفید ہوگا تو ہمیں دے دیں گے اور نہیں مفید ہوگا تو یقیناً اس کا بدل اللہ تعالیٰ آخرت میں ضرور دیں اور جو آخرت مانگتا ہے تو اس اس کے لیے تو مایوسی ہے ہی نہیں آخرت تو اللہ تعالیٰ ضرور دیتے جو صرف نیم سے آخرت مانگتا ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور اللہ سے استفار کرتا ہے روتا ہے اور آخرت کی طلب کرتا ہے جنت طلب کرتا ہے اور اللہ سے اللہ کو مانگتا ہے کوئی کچھ کچھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے الہی میں سے طلبگار ہوں جو اللہ سے اللہ کو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ضرور کامیاب اور کامراد فرماتے ہیں تو ان باتوں کو جو ہے خصوصاً کم از کم اتنا اہتمام ہم سب کر لیں کہ فضول اور لوگ کاموں کے اندر نہ لگے یہ بھی عبادت ہے دیکھو حضرت بھی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بہت سے جائز کام ایسے ہیں جن میں نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ دین کا فائدہ ہے لیکن ان کی بھی کثرت جو ہے وہ گناہ کا باعث بن جاتی ہے اور لو کام جیسے موبائل گیم موبائل گیم کیے جاتے ہیں بچوں کو اس قدر زیادہ اس میں لگ جاتے ہیں کہ وہ پھر غفلت ہونے لگتی ہے دین سے اور پھر جو ہے وہ گناہ کا سبب بن جاتے ہیں اس لیے بہت زیادہ کثرت سے ایسا کام میں بھی نہ لگنا چاہیے تو فضول اور اللہ کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں اور خصوصاً نگاہ کی حفاظت اور زبان کی حفاظت دو چیزوں کی حفاظت کو انتہائی ضروری ہے اور دل کی حفاظت نظر کی حفاظت زبان کی حفاظت اور دل کی حفاظت اور زبان کی حفاظت غیبت سے کسی کی غیبت نہ ہونے پائے کسی کئی کسی سے جھوٹ نہ بولے اور کسی سے جو ہے وہ کسی کی شکایت نہ کریں شکایت نہ لگائے اور زبان سے کوئی ایسی بات نہ کہیں چاہے گھر والے آپس میں ہوں چاہے باہر کے لوگوں سے ہو گفتگو میں احتیاط کا پہلو ہونا چاہیے کہ ہماری بات سے کسی کی ذات کو تکلیف نہ دل کو تکلیف نہ پہنچے مذاق کریں تو اس میں چوٹ نہ ہو اس کی ہے مذاق میں چوٹ نہ ہونا چاہیے اور دوسرے کو دل کو تکلیف نہ پہنچے کسی کی ذاتی بات پر جو ہے اس کو مذاق اس کا نہ اڑانا چاہیے تو یہ سب چیزیں اور دل کی حفاظت میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں نظر کی حفاظت بھی نامحرموں کے گندے خیالات کی اور جو ہے گندے خیالات اور بدگمانی اور حسد اور عجم اور تکبر اور بغض اور کینا اور حیرث دنیا دنیا کی محبت بڑھیا اچھے کپڑوں کی محبت بڑھیا بڑھیا کھانوں کی محبت بڑھیا بنگلے گاڑیوں کی ہیرس یہ سب چیزیں دل کی امراض ہیں دل کی بیماریاں ہیں جن سے غفلت پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دوری پیدا ہوتی ہے اور یہی افراد باطنی جو ہے وہ شریعت اور جو طریقت ہے اس میں اصل اصل قدم اٹھانے کا یہی ہے اصل رابطہ یہی ہے کہ اپنی بری بری بیماریوں کا علاج کرائیں اور قلب کی صفائی کرائیں کل صاف آپ و صاف ہو جائے گا تو ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ ہی اللہ ہوگا جب ظاہر اللہ نہیں ہوگا اللہ ہی اللہ ہوگا اللہ تعالیٰ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دو لوگ آئیں گے نہیں ہے اس لیے کوئی ادھر چلا گیا کوئی ادھر چلا گیا بہرحال جو ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کی مہربانی ہے اتنا بھی اب جو درد دیا ذرہ درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم ایک ذرہ بھی اگر وہ دے دیں اپنی رحمت سے مہربانی سے اگر یہ بھی نہ دیتے تو ہم کہاں جاتے ہیں ان کی مہربانی یہی امتحان ہے بس امتحان عقل مند آدمی پاس کرتا ہے بے حقوق آدمی ادھر ادھر غفلت میں وقت گنوا دیتا ہے عقل مند آدمی جو ہے وہ اپنا نقصان نہیں کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ دنیا کے مزے سب آرتی بات یہ ہے کہ مہربانی اللہ تعالیٰ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امتحان تو رکھا بتا بھی دیا دیکھو یہ تمہارا دشمن ہے یہ تمہارا دوست ہے دیکھو یہ جنت ہے یہ تو یہ یہ کام کر لو کامیاب ہو جاؤ گے یہ کام کر مت کرنا ورنہ ناکام ہو جاؤ گے سب بتا دیا کتنی مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کو نہیں بتاتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے طبیعت میں فطرت میں رکھی ہے حق کو پہچاننے کی صلاحیت رکھی ہے اب بس اتنا ہی رہنے دیتے ہیں نہیں اللہ کو رحم آیا کہ ارے میرے بندے گمراہ ہو جائیں گے اس کو کتاب بھی نازل کر دی تو خود بھی پڑھ سکیں عبرت حاصل کر سکیں ساتھ میں پھر اپنے نبی کو بھی بھیجا نبی نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں آج ہم ذرا سی تکلیف پہ کتنا وہ ہو جائے یار ٹیم کا راستہ تو بہت مشکل ہے گانے نہ سنیں پھر کیا مزہ زندگی میں فلمیں نہ دیکھیں کیا مزہ زندگی نہیں یار یہ راستہ چھوڑو نبی نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں اولیاء اللہ نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں حضرت امام احمد بن محمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے امام گزرے ہیں ان کا واقعہ حضرت نے سنا ہے کہ ایک مسئلے پر بادشاہ سے اختلاف ہو گیا علماء سے اختلاف ہو گیا قرآن پاک کے مسئلے پر ان کا مسئلہ ہے ہمارا بھی ہے تو قرآن پاک جو ہے یہ مخلوق نہیں ہے یہ غیر نہیں ہے بلکہ یہ اللہ اللہ کا کلام ہے اللہ ہی کی سے نکلا ہوا کلام ہے اس مسئلے پر بڑا انقلاب ہوا بادشاہ نے ان کو سزا سزا دے دی کوڑوں کی انتیس کوڑے کھائے انتیس کوڑے بتائیے اتنے بڑے امام اتنے بڑے اللہ والے انتیس کوڑے انہوں نے صرف اپنی بات سے نہیں اٹھے جب ان کو حق معلوم ہو گیا اولیاء اللہ کی یہ شان ہوتی ہے مسلمان کی شان ہوتی ہے کہ وہ جب حق بات معلوم ہو جائے پھر وہ اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتے حضرت نے سنایا تھا بات میں پہلا کوڑا لگا ان کو تو انہوں نے کہا بسم اللہ پھر دوسرا کوڑا لگا تو کہا لا حول ولا قوت الا باللہ پھر تیسرا کوڑا لگا تو کہا لئی اسی بنا اللہ ماں کا کہ جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہی پہنچتی ہے جو اللہ نے لکھ دی ہے وہ فضائے منزل ہے وہ آ کے ہی رہتی ہے اور چوتھا کوڑا لگا تو یہ فرمایا کہ کلام الہی یعنی اپنی بات پہ اٹل رہے کلام الہی مخلوق نہیں اللہ کا کلام اللہ سے نکلا تو فرمایا کہ جب چوتھا کوڑا ان کے لگا تو ہم نے فرمایا کہ ان کے اولیاء اللہ ایسے ہی ہوتے تھے بالکل سادہ رہتے تھے اور ان کا جو ہے کمر بند کمزور سا تھا جس سے سروال عربی میں شلوار کو سروال کہتے ہیں سروال ان کی جو ہے وہ بندی ہوئی تھی لیکن کوڑا اتنا زبردست لگ رہا تھا کہ اس سے کمر بند ٹوٹ گیا اور خطرہ پیدا ہوا کہ سروال جو ہے نیچے اتر جائے گی سطح کھل جائے گا تو انہی دل میں کچھ لب ہلا کے کچھ پڑا پڑھا اور لوگوں نے دیکھا کہ کرامت ظاہر ہوئی کہ وہ شیروال جو ہے وہ خود اوپر ہو کر بند گئی جو ہے کسی نے ان سے پوچھا بعد میں کہ یہ آپ نے زیر کیا پڑھا تو انہوں نے بتایا کہ میں نے یہ کہا تھا اللہ بسمکل لدی مدت مدد تبھی لاش اللہ میں اس آپ کے اس نام کے واسطے سے مانگتا ہوں جس نام جس نام جو نام آپ کے پورے عرش اعظم پر لکھا ہوا ہے بھرا ہوا ہے اس نام آپ کے اس نام سے پورا عرش اعظم بھرا ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یاد آ گئی ہے حضرت سے سنا تھا تو اس اسی وقت جو ہے کہ اللہ آپ کے اس نام کے واسطے سے مانگتا ہوں جو نام آپ کے سارے عرش اعظم میں بھرا ہوا ہے ملکتا بھی عرش ملک تمانی بھرا ہوا کہ اگر میں حق پر ہوں تو میری سطر نہ بھولنے دے یہ مانگا یہ مانگا تھا تو خود اوپر ہو گئی بن گئی شروع اور پھر اس کے بعد لیکن دیکھو اولیاء اللہ نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں ہم سے ذرا سی نظر کی حفاظت نہیں ہو پاتی ہم سے ذرا سا زبان کی حفاظت نہیں ہو پاتی کہیں غیبت کر ڈالی کہیں جھوٹ بول دیا کہیں چگلی کھا لی کہیں کچھ جو منہ میں آیا دیا بس کوئی سوچتے بھی نہیں ہم لوگ بولتے رہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور اس سے کیا اثر پڑے گا اور ہم جو بات کہہ رہے ہیں اللہ سے ناراض نہ ہو جائے فکر ہی نہیں اور دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی تکالیف اٹھائی شروع زمانے میں ہمیں تو یاد تھی اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے کہ اگر تو ہمارا پاکستان خود ملک ایسا ہے کہ یہاں اسلام خوب ہے کرو اسلام اسلام ماشاء اللہ یہاں خوب ہے دنیا میں دنیا کے اور ملکوں سے زیادہ اسلام دین یہاں پر ہے الحمد للہ مدینہ اور مکہ شریف کے علاوہ بہت زیادہ دین ہے یہاں پر پھر اس کے بعد جو ہے وہ بعض علاقے سے جہاں دنیا داری لوگ رہتے ہیں لیکن یہ ہماری سوسائٹی ماشاء اللہ کتنی پیاری جگہ ہے سو یہ بستی صالحین نیک لوگوں کی جگہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آنسو بہائے یہاں زمین کی اور رو رو کر یہ جگہ مانگی کہ اللہ ایک زمین پر ایک بستی صالحین دے دیجیے جہاں پر سوا آپ کے نہ لینے والوں کے کوئی نہ ہو آپ کو یاد کرنے والے ہوں گناہ کرنے والے نہ ہوں مستفرین ہوں متقین ہوں صالحین ہوں تو اللہ کا شکر ہے یہ بستی کتنی نیک لوگوں سے بھری ہے ہر صبح ہر نماز کے وقت دیکھو ماشاء اللہ ہر گلی سے بچے چھوٹے چھوٹے بچے یہ بچے سب چلے چلے آ رہے ہیں بچے بڑے بوڑھے کھٹا کھٹ نماز ماشاء اللہ مسجد کیسی بھری رہتی ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے اب اس میں بھی چند لوگ گندے ایسے یہاں رہتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے حقیقت نہیں جاننا چاہیے لیکن ہر جگہ ایسے کہیں نہ کہیں سے آ جاتے ہیں بے پردہ لوگ بے پردہ لڑکیاں بے پردہ عورتیں ان بیچاروں کو خبر نہیں ہے کہ پردہ کیا چیز ہے اور بے پردگی کتنی بری ہے کتنی بے حیائی کی بات ہے کتنی گری ہوئی چیز ہے گھٹیا چیز ہے جانتے نہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اعلیٰ چیز ہے تو گناہوں کی وجہ سے عقل پر عذاب آ جاتا ہے جب عقل پر عذاب آ گیا تو اچھی چیز بری معلوم ہوتی ہے بری چیز اچھی معلوم ہوتی ہے یہ ہو رہا ہے کہ بے پردگی کو جو چیز بری تھی بے حیائی کی تھی چھوڑ دینے والی تھی اس کو وہ اچھا سمجھ رہے ہیں اور اچھا سمجھ کے کر رہے ہیں دنیا اللہ گلہ کرنے کے لیے آزادی کی چیز ہے کھیلوں کو ٹھیک ہے ہاں، مگر ان بیچاروں کو خبر نہیں ہے لیکن مجموعی طور پر اکثریت یہاں پہ کتنے نیک لوگوں کی ہے اللہ تعالیٰ کی ہم پہ کتنی مہربانی کتنا احسان ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا ہوئی تو کتنے برس تک ایک بھی مسلمان نہیں ہوا تھا کتنے برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین کی تکالیف اٹھائی کانٹے بچھائے گئے راستے میں اور جس میں مبارک پر راک بھی پھینکی گئی اور رکو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے تو اونٹ کی لا کے کتنی گندی ہوتی ہے کتنی بدبودہ اور ایک عام آدمی بھی اس کو پسند نہیں کرتا اور ولی کا ولی کا مزاج کتنا لطیف ہوتا ہے وہ تو بالکل برداشت نہیں کر سکتا تو نبی کا مزاج کیسا ہوگا سوچو کتنی تکلیف اٹھائی ہوگی کتنا مذاق اڑایا کافروں نے کتنے تانے دیے آج ہم ذرا سا کوئی کچھ کہہ دیتا ہے کہ ارے تم تو ملا ہو گئی بس وہیں ہم بیٹھ جاتے ہیں کتنا کمزور ایمان ہے ہمارا ایسے ہوتے مومن ایسے ہوتے مسلمان تو ہمت کرنا چاہیے شرم ان کو آنی چاہیے جو جو ٹوپی نہیں پہن رہے جو نماز نہیں پڑھ رہے جو گندے کام کر رہے ہیں شرم ان کو آنی چاہیے آج شرم ہمیں آتی ہے بتائیے یہ کتنی بیوقوفی کی بات ہے ایسا آدمی بیوقوف ہے کہ نہیں بیوقوفی تو ہے نا اور کیا عقل مند وہ ہے جو اللہ پہ نظر رکھے کہ ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے آج جو ہم پہ ہنس رہے ہیں کل یہ رو رہے ہوں گے اور ہم خوش ہوں گے بتائیے ہوگا کہ نہیں جن لوگوں نے اللہ اور رسول کی باتوں کو چھٹلایا شریعت کا مذاق اڑایا شریعت پہ عمل نہیں کیا اور گناہوں میں زندگی گزاری اور ان کو کوئی ندامت بھی نہیں ہے توبہ بھی نہیں کرتے تو ان کا کیا حشر ہونا ہے بتائیے جہنم ان کا ٹھکانا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کتنی پچاسیوں جگہ قرآن پاک میں سے پاک میں ڈرا دیا گیا ہے کہ دیکھو گناہ کا کام مت کرو نہ تمہارا ٹھکانا جہنم کتنی جگہ اب جو آدمی اس کا مذاق اڑائے گا تو وہ بیوقوف ہوگا کہ نہیں ہوگا جاہل ہوگا بالکل بیوقوف ہوگا بہت بہت ہی ہی نالائق حضرت تو اس کو فرماتے تھے کہ انٹرنیشنل ڈونکی ہے ہے ظالم بالکل ہی گدا نالائق جو اللہ کو ناراض کرتا ہے اور جو جو شریعت کے کاموں پہ ہنستا ہے وہ تو اس کو تو اپنے ایمان کی سیر بنانی چاہیے جس نے شریعت کے کسی کام کا مذاق اڑایا جیسے داڑھی کا مذاق اڑا دیا کسی نے ٹپنے کھولے ہوئے اس کا مذاق اڑا دیا کہ یہ کیا کیسے وہ الفاظ بھی منہ سے نکال کر ڈر لگتا ہے کہ کوئی بھی مذاق اڑا دیا کسی شرعی حکم کا وہ کافر ہو جاتا ہے وہ ایمان کہاں رہتا ہے اس کا تو شرم ان کو ان کو آنی چاہیے جو گناہ کر رہے ہیں جو دین پہ نہیں چل رہے یہاں الٹا معاملہ ہے ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ مسلمان شرمندہ ہو رہے ہیں وہ ٹوپی پہنے میں کوئی دیکھ تو نہیں رہا کہ ہم ٹوپی پہنے ہوئے ہیں کوئی ملا جا رہا ہے اور نماز پڑھنے جا رہے ہو وہ کہیں گے کہ یہ تو بالکل ہی ملا ہو گیا مسجد کا ہو کے رہ گیا ایسے تھوڑی بھائی دین پر خوب ہمت کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ عمل کرو اللہ پر ایمان رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ ان کی باتوں پہ ایمان لاؤ ایسے تھوڑی کوئی کام چلے گا کہ بنے ہوئے صوفی اور حرکتیں جو ہے وہ ہماری جیسی ہیں ریاض ریاض خیر آبادی ایک شاعر تھے اللہ والے اور ان کے دوست دیکھا کہ مسجد میں تو یہ ٹوپی پہنے ہوئے رہتے ہیں اور تصویر ہاتھ میں لیے رہتے ہیں اور نماز بھی خوب پڑھتے ہیں مراقبے میں رہتے ہیں بہت دیر دیر تک ایک دن رات کو کہیں جا رہے تھے دیکھا کہ ایک صاحب ڈھاٹا باندھے ہوئے منہ چھپائے ہوئے اور وہاں سنیما کی لائن میں لگے ہوئے ان کو شک ہوا جب قریب جا کے دیکھا تو وہی صاحب نے کو جو مراقبے میں رہتے تھے مسجد میں اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور مراقبے بھی کر رہے ہیں لمبی تصویرات بھی کر رہے ہیں تو دیکھا کہ تو وہی معلوم ہو رہے ہیں اور یہ سنیمن کی لائن تو انہوں نے ایک شعر کہا حضرت نے سنا ہے انہوں نے شعر کہا کہ جناب شیخ جناب شیخ آداب عرض کرتا ہوں ان کو کہا جناب شیخ آداب عرض کرتا ہوں یہ نہیں نہیں جناب شیخ آداب عرض کرتا ہوں یہ چھپ کے رات کو یہ چھپ چھپ کے رات کو کہاں استاد یہ چھپ چھپ کے رات کو کہاں استاد تو ایسے کام نہ کرنے چاہیے مسلمان کو اپنے دین پر خوب یقین کے ساتھ عمل کرنا چاہیے اور جو نہیں کر رہا اس کو حقیر تو نہ جانے معلوم نہیں کل توبہ کر کے ہم سے بھی آگے نکل جائے لیکن اس کے فیل کو برا جانے جو کام وہ کر رہا ہے اس کو بالکل برا جانے بے وقوفی کا کام کر رہا ہے اس کے لیے روئے اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ اس کو بھی ہدایت دے ہے نا کہ اللہ یہ بیوقوفی کے راستے سے باہر آ جائے ابھی تو گناہ کر رہا ہے گانا سن رہا ہے فلمیں دیکھ رہا ہے میموری کارڈوں میں موبائلوں میں گندگی جگہ جگہ چپے چپے پھر لڑکے ایسے موبائل لیے بیٹھے ہیں اور وہ دوسروں کو بھی اچھے لڑکوں کو بھی برا بنا رہے ہیں بری صحبت اچھوں کو بھی برا بنا رہے ہیں کہتے نا ایک مچھلی سارے تالاب کو گندہ کر دیتی ایک مچھلی آ گئی اب وہ ہلکی پھر رہی ہے پورے تالاب میں ہو تو نیک جگہوں پہ ایسے لوگ موجود ہیں شیطان کو شیطان کی باتیں اب ہمارا کام کیا ہے ہمارا کام یہ ہے کہ چونکہ ہم اللہ والوں کی مجلس میں جاتے ہیں دین کی بات سنتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بھائی یہ بھی تو انسان ہے یہ بھی تو گناہ سے بچ رہے ہیں ہم چونکہ اللہ والوں کی مجلس میں جاتے ہیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ لوگ گندا کام کر رہے ہیں اور ہمیں ان لوگوں سے بچنا چاہیے ورنہ یہ ہم کو بھی جہنم کے راستے پہ چلا دیں گے ابھی تو ہم خوش ہو جائیں گے گانا سن کے ننگی فلمیں دیکھ کے اور یہ الٹے سیدھے کام کر کے کافروں جیسی نقالی کر کے ابھی تو خوشی ہو جائے گی بعد میں پھر رونا پڑے پھر ہمیشہ کے لیے رونا پڑے تو ہمیشہ کے لیے رونا اچھا ہے یا تھوڑے دن کے لیے آدمی رو لے تکلیف اٹھا لے اور ہمیشہ ہمیشہ کی خوشی دے بھائی السلام علیکم و رحمۃ اللہ نظر کی بدنگاہی جو ہے نظر کی حفاظت نہ کرنے سے کتنا نقصان ہوتا ہے اللہ رسول کی لانت اور اللہ کے نافرمانی کا لیبل لگ جاتا ہے اللہ رسول کی لانت ملتی ہے اور ضنی آنکھوں کا ذنا کار یہ لقب ملتا ہے حدیث سے پاک میں اتنے برے برے خان اور دنیاوی نقصانات بھی کیونکہ جب نگاہ خراب کرتا ہے جب جیسے ہی بچہ بالغ ہو جاتا ہے تیرہ چودہ سال کا ہو جاتا ہے عام طور پہ بالغ ہو جاتا ہے بہت اگر کوئی دیش میں پالے ہوا پندرہ سال میں ہو جاتا ہے پالے اور اس کے بعد جو ہے اس کی جو فطرت ہے وہ جاگ جاتی ہے اور پھر اس کے بعد جو بدنگاہی کرتا ہے تو وہ اب وہ کیا کرے کیونکہ اس کی فطرت جاگ جاتی ہے اور پھر اس کا دل میں تقاضا ہوتا ہے گناہ کرنے کا اب کیسے گناہ کرے وہ وہ جہاں بدنگاہی کر رہا ہو تو جس سے وہ تو ملے گی نہیں تو اب کیا کرتا ہے کہ اپنی اسٹک کو استعمال کرتا ہے <laughs> ہاں رہتے ہیں میر دور یہ اس نے دیا تھا لکھ کے مجھے شیر حضرت والا کا شعر ہے رہتے ہیں میر دور گو اس کے حضور سے اگر سے دور دور رہتے ہیں حسینوں سے رہتے ہیں میر دور گو اس کے حضور سے اسٹک چلا رہے ہیں مگر دور دور سے <laughs> پھر اپنی اسٹک چلاتا ہے وہ اسٹک جو اللہ نے دیے اپنی طاقت کو ضائع کرتا ہے ماں باپ سمجھ رہے ہیں کہ بستر میں لیٹا سو رہا ہے بچہ اور بچہ کیا کر رہا ہے گندے خیالات اور پھر اپنی طاقت کو ضائع کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ آج جوان لڑکے بھی جو ہے نا تھوڑی دور چل کے لڑکھڑا لگتے ہیں آنکھوں میں اندھیرا آنے لگتا ہے طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں ٹانگوں میں درد ہو جاتا ہے بڈھا چلا جا رہا ہے جوان لڑکھڑا رہا ہے پھر اس کے اور بہت سارے نقصانات پھر بعض لوگ اس حد تک انتہا کو چلے جاتے ہیں کہ پھر شادی کے قابل نہیں رہتے بے اولاد رہتے ہیں مگر کسی بے اولاد کو دیکھ کر یہ بدگمانی نہ کرنی چاہیے کہ اس نے کبھی اسٹک چلائی ہوئی یعنی یہ تو اللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو بتلا دیا کہ جس کو چاہے وہ دے جس کو چاہے نہ یہ بدگوانی حرام ہے جس کو چاہے دے جس کو چاہے نہ دے جس کو چاہے لڑکا دے جس کو چاہے لڑکی دے جس کو چاہے دونوں دے جس کو چاہے دونوں نہ دے سب ان کے کام ہیں بس بتا دیا جو جو عمل کرے وہ عقل مند ہے اور جو نہیں کرے گا وہ بے وقوف کرے گا اپنا نقصان خود کرے گا آج کل گیارہ دس گیارہ سال کے لڑکے بھی بالغ ہو جاتے ہیں پتہ ہے آپ ہے نا آپ تو ڈاکٹر ہیں دس سال کے بچے بھی ہو رہے ہیں اس قدر کتنا ہے اس قدر بدنگاہی نگاہی کے مواقع ہیں جگہ جگہ موبائلوں میں گندے رسالے ڈائجسٹ کیا کچھ سب کے گندگی سے بھرے ہوئے دیکھ دیکھ کے آخر بچہ بالغ ہونے سے پہلے ہی بالغ ہو جاتا دس دس سال کے بچے اس گندے فیلڈ میں مبتلا ہو جاتے ہیں ہم جانتے ہیں ہمیں پر شکایت آئی بچہ خود بتاتا ہے کہ ہم گندے فیلڈ میں مبتلا ہوئے دس گیارہ سال کا ہے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ماں باپ کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے کہ بچوں کو اچھا ماحول فراہم کرے گھر کے اندر گندی تصویریں نہ ہوں موبائل نہ لے کے دیں کیونکہ موبائل فی نفس سے ہی کوئی بری چیز نہیں ہے لیکن چونکہ اس کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو رہے موبائل کے اندر میموری کارڈ لگاؤ دنیا بھر کی چیز دیکھو بیس روپئے میں بھر کے دے دیتے ہیں کارڈ معلوم نہیں کتنے وہ لگاؤ چپکے چپکے دیکھو ماں باپ آ گئے وہ بچہ معلوم ہے گیم کھیل رہا اور جب جیسے چلے گئے دن میں گندی چیزیں دیکھ رہا ہے یہ سب ہو رہا ہے دنیا میں مگر عقل مند تو وہی ہے جو یہ جانتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں تو اللہ کو جواب دینا اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں بس اور ہمت کر ہمت جو کر لیتا ہے وہ بچ جاتا ہے ورنہ اس گناہ سے بچنا آسان نہیں ہے بہت مشکل ہے بہت مشکل ہاں یہ جو گناہ ہے ہاتھ کا اسٹک چلانے کا اس سے بہت مشکل ہے بچنا لیکن ہمت جو کر لیتا ہے وہ بچ جاتا ہے اور جو بچ جاتا ہے پھر اس کے دل کا عالم نہ پوچھے ہاں اس کو اللہ تعالیٰ وہ مستی عطا کرتے ہیں وہ ہمت عطا کرتے ہیں شیر ہوتا ہے وہ شیر ہاں اس کی جوانی بھی پوری قائم رہتی ہے اور اس کی جوانی کو وہ صحیح استعمال میں لیتا ہے قوت اس کی قائم رہتی ہے بینائی اس کی قائم رہتی ہے سنوائی اس کی قائم رہتی ہے اور ان صلاحیتوں سے وہ خود حیران رہتا ہے اتنی طاقت ہوتی ہے جوان جو منتقی ہوتا ہے اور جو گناہ گار ہوتا ہے وہ سب ختم جلدی گڈا ہو جاتا ہے جلدی اس کے دماغ کام کرتا ہے حافظہ بھی کام نہیں کرتا ہے اور ذرا سا بڑا ہو جاتا ہے بس سب کمزور پڑ جاتا ہے ہر چیز چلو بھائی بہت دیر ہو جائیں گے بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو بھائی ہو گیا یہ ہو گیا